قرآن نہیں جانتے ہو قرآن شریف پڑھنا سیکھو سیکھو اور اپنی اولاد کو دین کا ایک قرآن شریف کا حافظ بنانا یہ فضیلت کی چیز ہے حافظ بناؤ لیکن حافظ بنانا کافی نہیں ہے حافظ بنانے کے بعد اپنے بچوں کو ضروری علم دین کا دینا فرض ہے آپ کے ذمے ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو حافظ قرآن کرنے کے بعد دین کا ضروری ہے ان کو سکھانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو مسجد میں جو جماعت ہے ان کی نصرت کرو جو جماعتوں کی نصرت کرے گا اللہ اس کی محبت کر دے گا اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ مغفر ایسا کو مفرت کر دے ان لوگوں کی تمہارے بس میں اتنا کرو باقی تمہارے بس میں نہیں ہو اللہ سے کرو اللہ سے کرے کرو گے اللہ تو ابھی اللہ بردو پڑھو کرو اللہ کے ہماری ہماری ہم سے جیسے مقصد ایسا مزا کے ہمیں اپنے کے پہلے کا نظریہ بنا دے اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا دے اور پہلے کا ذریعے کرنے سے تو ہماری عبادت کروا دے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما گہرے سننے کو قبول فرما کناروں کو قبول کروا ہماری نسلوں کو قبول کرنا اے اللہ عمل کرما کی جان اور مال ساحتوں کو برباد ہونے سے میری مدد کرنا اور سما کی جان مال اور صلاحیتوں تیرے نبی والی محنت کو زندہ کرنا اے اللہ سو بیس کو کو ایسا ہماری زندگی میں اور امت میں پوری دنیا میں ایسا کو زندہ فرما کو بڑھانے کے طور پر ایسا اس بہن کو ضرور اے ایسا جس بند اور بندیوں نے ہم سے دعا کے کے دیکھا یا لکھا یا وہ ہیں یا حقدار ہیں یا ایسا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے ہیں ایسا عزت کی اللہ مشکلات کا خیال کرنا بیماروں کو شفا نصیب فرما جائے حاضروں کو پورا فرما اپنے دین کی عالی محنت سے قبول فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما حاجت مندوں کی جائے حاضر سے پوری فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کا ادا فرما اے اللہ حلال پاک طیب برکت والی روزی ہمیں نصیب فرما حرام کی روزیوں سے ہماری عبادت فرما اے اللہ امت کے لیے حلال کے دروازے کو شفا فرما اے اللہ ہمارے ہم یہاں ہمیں اپنی جان مال بھی کی پر نصیب فرما Thank you.